کو مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی انگوٹھی میں مہر نہیں بناتا اس کے لیے بہتر یہی ہے افضل یہی ہے کہ وہ انگوٹھی نہ پہنے انگوٹھی نہ پہنے یہ افضل ہے مفتی صاحب کو فتویٰ دینے کے لیے ضرورت ہے اسٹیمپ لگانے کے آخر میں تو وہ اپنی انگوٹھی کے اندر اپنے پتھر کے اندر اپنی مہر بنوائے تو ادائے سنت ہو سکتی ہے مطلقاً انگوٹھی پہننا سنت نہیں مباح یعنی جائز ہے لیکن انگوٹھی نہ پہننا یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے افضل ہے اور اگر پہن لی ساڑھے چار معاشے سے کچھ کم چاندی کی ہو اگرچہ ایک رتی ہی کم ہو نگ کے علاوہ پتھر کے علاوہ اس کا وزن بتا رہا ہوں نگ کے علاوہ اس کا وزن ہو تو یہ مرد کے حق میں مباح یعنی جائز ہے ایک پتھر ہونا چاہیے دو پتھر نہیں ہونے چاہیے تو بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہوگی اگر ایک سے زائد پتھر اس میں ہوئے یعنی ایک پیس میں پتھر لگاؤ دو جگہ الگ الگ پتھر لگے ہیں یا کئی پتھر ملٹی نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے مرد کے حق میں اور اس کے علاوہ ایک چیز چلتی ہے آج کل ایک کوٹ چڑھا دیتے ہیں انگوٹھی کے اوپر وہ اسٹیل کا کوٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انگوٹھی کالی نہیں پڑتی وہ چڑھتا تو جس وقت ہے اس وقت لکوڈ ہوتا ہوگا تبھی چڑھ جاتا ہے لیکن سوکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک تہ پتھر کی طرح سے جم جاتی ہے سولہویں حصے میں صدر نے باہر شریعت میں فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی کے اوپر جو اس کا مفہوم ہے اگر سونے کا پتر یعنی یہی جو ہم اوپر کہتے ہیں کوٹ چڑھ جائے تو اگر یہ چڑھا دیا گیا تو اب یہ سونے کے حکم میں آ گئی لہٰذا چاندی کی انگوٹھی کے اوپر اگر ایسا اسٹیل جس کو اور کچھ نام بھی اس کا کہتے ہیں لیکر لیکر جس پہ چڑھوا دیا گیا تو یہ اسٹیل کا کوٹ ہوتا ہے اور اس کا میں نے تجربہ کیا ہے تجربہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس لیکر کو میرے پاس ایک انگوٹھی تھی اس کو میں نے پیٹ کے اس کو تو توڑا لے کر لے کر ٹوٹا تو یعنی جس طرح ایک کلر کا کوٹ ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا موٹا جیسے اسٹیل کا پتلی سی کوٹ ایک چڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر جس کی وجہ سے وہ چاندی سے نکال کے اس کو اسٹیل کے حکم میں لے جاتی ہے اب ایسی انگوٹھی پہن کے نمازیں بھی پڑھیں گے تو مکرو تحریمی ویسے بھی پہننا اس کو مکرو تحریمی تو ایسے گناہوں میں بندہ پڑے تو اگر انگوٹھی پہننے کا آپ کو دل چاہتا ہے آپ پہنیں جائز ہے ایک انگوٹھی پہنیں ایک نگ والی مرد کے حق میں چاندی کی ساڑھے چار معاشی سے کم ہو اور ایک نگ والی ہو بغیر نگ کی بھی جائز نہیں ہے جیسے گول چھلے ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ نگ کی بھی جائز نہیں ہے اس کا نگینا پتھر جو ہوتا ہے ہتھیلی کی طرف یعنی پیچھے کی طرف ہو اس لیے کہ مرد کا پہننا زینت کے لیے نہیں ہے واللہ تعالی عالم